عالم فاضل جمیل جامع جامعہ المنقول حضرت مولانا سید شاہ کشمیری بنگلوری مدد العالی سے گزارش کروں گا اس شعر کے ساتھ حضرت کو دعوت سے دے رہا ہوں ہم ایسے مجاہد ہیں ہم ایسے مجاہد ہیں کہ عالم کو دکھا دیں گے ہم ایسے مجاہد ہیں کہ عالم کو دکھا دیں گے اسلام کا جھنڈا ہم دنیا میں لگا دیں گے کمزور مسلمان کو ہر چیز نہ سمجھ لینا کمزور مسلمان کو ہر چیز نہ سمجھ لینا بدلیں گے اگر کروٹ بدلیں گے اگر کروٹ ساری دنیا کو پلا دیں گے حضرت مولانا سید انگر تھا کاشمیری جی، حضرت سے ساتھ گزارش ہے مہ سادہ کو کی ہے مہ سادہ کو ڈالتا ہے مہ تازہ تو کرنے ڈالتا ہے ہر ایک پر مہ تازہ تو کرنے ڈالتا ہے ہر ایک پر چمکتا وہی ہے جس میں نور استعداد ہوتی ہے حضرت سید سید شاہ حضرت صحیح شاہ کلوری سے گزاری ہے Thanks. من کو آپ تماشا کہیں گے کھیل کہیں گے یا اوقات کہیں گے ایک عجیب و غریب عنوان لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ اور اس عنوان کا مقصد ہے اسلام امن کا کیا پیغام دیتا ہے شانتی کا کیا پیغام دیتا ہے مداری سے عربیہ اسلامیہ نے قوم کو کیا دیا کیا دے رہے ہیں اور قوم و ملت کی کیا توقعات ان سے وابستہ ہیں لگتا ہے یہ عنوان ایسا عنوان ہے کہ کانفرنس بلائی جائے اور اس کانفرنس کا عنوان یہ رکھا جائے کہ آج سورج کے بارے میں بیان ہوگا سورج میں روشنی بھی آتی ہے سورج سے حرارت بھی نکلتی ہے آٹھ ستاروں کا بیان ہوگا ستاروں میں چمک دمک ہے آج مردوں کا بیان ہوگا مردوں میں مردانیت ہے آج عورتوں کا بیان ہوگا عورتوں میں نسوانیت ہے مجھے یہ بتائیں یہ تجزیہ اوقات کے علاوہ اور کیا ہے چاند کی چاندنی کو ثابت کرنے کے لیے سورج کی گرمی اور شعاؤں کو بتانے کے لیے عورتوں کی نسوانیت کو جتانے کے لیے حیوانوں کی حیوانیت اور درندگی کو ثابت کرنے کے لیے دنیا میں کہیں کانفرنس منعقد ہوئی آج تک آپ نے سنا بتلائیے مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں عرب میں عجب میں اس عنوان سے کوئی کام اس لیے ایک ثابت شدہ چیز کو ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے پنکھا ہے اس کا کام ہوا دینا ہے اب اس کے بارے میں جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں پنکھا ہوا دیتا ہے لائٹ روشنی دیتا ہے مائک آواز کو بلند کرتا ہے الگ سے ایک کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے دماغ خراب ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں بتائیں کہ اسلام سلامتی کا پیغام دیتا ہے اگر کوئی یہ کہے غیر مسلموں کو برادران وطن کو میڈیا کے ذریعے اخباروں کے ذریعے غلط تاثر دے دیا گیا ہے اسلام کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں مدارس عربیہ کے بارے میں داڑھی والوں کے بارے میں اس لیے اس کی صفائی کے لیے ہم کانفرنس منعقد کر رہے ہیں یہ ہندوستان اس کے لیے نہ اسلام نیا ہے نہ مسلمان ہندوستان کے لیے نیا ہے ارے اچانک کوئی حادثہ پیش آیا کوئی واقعہ پیش آیا مرد نے بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا مرد کے حمل ہونے لگا آم کے درخت میں امرود آنے لگا ناریل کے درخت میں کھجور آنے لگا ایک اچمبی چیز ہے انوکھی چیز ہے اس کے بارے میں کانفرنس اور جلسہ منعقد کیا جا سکتا ہے اسلام ہندوستان کے لیے نیا نہیں اور مسلمان کے لیے ہندوستان نیا نہیں جب سے دنیا میں اسلام نام کی کوئی چیز آئی ہے شروعات ہی ہندوستان کی سرزمین سے آپ اسلام کا سرا اگر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت السلام کس مذہب کی تبلیغ کر رہے تھے حضرت موسا حضرت شعیب حضرت ابراہیم تمام کا مذہب مذہب اسلام ہی تو تھا اور میں امیر اللہ لیا حکمر حملین علیہ الدین تمام پیغمبروں نے اللہ کی عبادت کا حکم دیا شرک سے منع کیا اعمال میں فرق تھا کسی کے یہاں تین نمازیں کسی کے یہاں دو نمازیں کسی کے یہاں ایک نماز اور کسی کے یہاں پانچ نماز ہے کسی کے یہاں مابت خانے میں عبادت کسی کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا کسی کے لیے پانی کو سہارت بنایا گیا کسی کے لیے پانی کے ساتھ مٹی کو سہارت بنا دیا گیا احکامات اور جزوی مسائل کے اندر تتاؤت ہے فرق ہے ہندوستان کی کرنسی کی نوعیت اور ہے امریکہ کے ڈالر کی کرنسی کی نوعیت اور ہے اور سرزمین عرب کے ریال کی کرنسی کی نوعیت اور ہے لیکن ہر ملک کا وہ اپنا نوٹ ہے وہ اپنا سکہ ہے وہ بازار میں چلتا ہے اس سے چیزیں خریدی جاتی ہیں اس سے زمین خریدی جاتی ہے لیکن نوعیت فرق ہے اسی طریقے سے سیدنا آدم علی نبینا علیہ صلاۃ السلام سے لے کر سرور کون آخائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آپ کے بعد سے لے کر اس وقت تک جب اس مدرسے کے طلبا کے سر پر دستار بندی اور دستار فضیلت دامی جائے گی اس وقت تک اور صبح قیامت تک حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے تک نہ اسلام بدلا ہے نہ اسلام بدلے گا نہ اسلام میں بدلنے کی لچک ہے اور طاقت نالی کل کتاب لارئی وسیع کبھی اسلام نہیں بدلا کبھی توحید نہیں بدلی کبھی کس کی اجازت نہیں دی گئی کبھی بت پرستی کی اجازت نہیں دی گئی حضرت آدم علیہ والسلام کہاں تشریف لائے حضرت ہوا کہاں تشریف لائے ہندوستان کے اندر سری لنکا کے اندر اور جو پیغام لے کر آئے کیا پیغام لے کر آئے اسلام لے کر آئے جو اسلام حضرت آدم علیہ السلام وسلام سلام لے کر آئے اسی اسلام کی تجویز کی سرور کون آفائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیا مذہب اور نیا دین پیش نہیں کیا اللہ کے یہاں ایک ہی اسلام تھا ان ن دینا اللہ اسلام اس کے آماد میں امت کے احکامات میں ضرور فرق تھا لیکن اسلام کے اندر تو کے اندر کبھی جو ہے فرق نہیں آیا مصالحت نہیں آئی ہندوستان سے حضرت علیہ نبینا علیہ السلام السلام نے پیدل حج کی ہے مقام عرفات کے اندر ہماری اماں ہماری دادی حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ سلاد السلام کی معرفت ہوئی اور پہچان ہوئی تو کون سا نیا مذہب ہے اچانک کوئی نیا قرآن نازل ہو گیا کوئی نیا مدرسہ بن گیا کوئی نیا مذہب آ گیا ارے بھائی یہ مذہب دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے یہ قرآن دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے تو بات سڑک کے نیچے اترتی ہے سوائے حرام دادگی کے سوائے کمینہ پن کے سوائے اس کے کہ ان کی ماؤں کے پاس سور جا کر ہم بستری کیا تھا کتوں کے نسخے سے یہ پیدا ہوئے ہیں میرے رب کی عزت اور جلالت کی فصل مسلمان اسلام کو اتنا نہیں سمجھتا جتنا یہودی نے قرآن اور اسلام کو پڑھا ہے اس کو معلوم ہے کہ قرآن امن کی کتاب ہے ہندوستان کے اندر جب مسلمانوں کی حکومت کے زوال کے بعد انگریزی حکومت آئی اور عدالت کے اندر جب قصبے کھانے کی نوبت آئی عیسائی لوگ پر رکھ کر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے تھے جو کچھ کہوں گا میں سچ کہوں گا سچ کے علاوہ کچھ بھی کہوں گا جو بھی ہو اور ہندو لوگ ان کے وید اور شاستروں پر رکھ کر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے تھے مسلمان امریکہ کے باپ کے بنا قرآن پر ہاتھ رکھ کر قدم کا دو انگریز نے کتاب پر اعتماد کیا نہیں کیا ارے غیر اللہ کی قسم کھانا اسلام میں جائز نہیں بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے عدالتوں کے اندر قرآن کو لا کر قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کی جو بات کہی امریکہ تیرے پاس میں کہی جب یہ کتاب دہشت گردی کی تعلیم جھوٹ کی تعلیم اور بازی کی تعلیم دے رہی تھی عقل پر تیری مٹی پڑ چکی تھی کہ عدالتوں کے اندر قرآن نہ کر تو قسم کھانے پر مسلمانوں کو مجبور کیا کرتا تھا کل جس قرآن کو رکھ کر کو بدلنا قرآن کی آیت کو بدلنا قرآن کی صورت کو بدلنا یہ بہت دور کی بات ہے ہمارا ایمان ہے انم کے بجائے انم کو اگر کوئی پڑھ دے گا جان بوجھ کر اعتقاد کے ساتھ صرف ایک قدر کے بجائے اے اللہ تو نے انعام کیا اس کے بجائے تو پڑھ دے گا اسلام سے نکل جائے گا اس کی بیوی حرام ہو جائے گی زبر تیز کی گنجائش نہیں ہمارا قرآن شروع ہوتا ہے زاقل کتاب لا رہی بسی اس کتاب کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں کوئی ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں وہی نہ تو قرآن آج سے تجھے کہاں سے دہشت گردی کی تعلیم مل گئی خط خون خرابے کی خون خرابے کی تعلیم مل گئی کہاں سے تجھے وہاں ایسے مل گئی کہ جس کے اندر کہا گیا وقت لو ہوں بھائی تو سفید کہ جہاں کہیں ملو کافروں کو قتل کر دوینا دل یو قاتلونا کہ اجازت دی گئی اب جو ہے جہاد کرنے کی قتال کرنے کی وہ تھے کل بھی تھی اس کا مطلب تو کیا سمجھتا تھا اس کا مفہوم اور اس کا معنی تو کیا سمجھتا تھا اور جب تم نے کلام پاک سے چن چن کر چودہ آیتیں نکالی تو تیرے سامنے امن کی آیتیں نہیں آئی تیرے سامنے کساس کی آیتیں نہیں آئی تیرے سامنے بھائی چارگی کی آیتیں نہیں آئی تیرے سامنے سلامتی کی آیتیں نہیں آئی سور جو کھاتا ہے آپ سور کے سامنے ایک سبق کے اندر پھول سے بنا ہوا گلخن رکھیے آپ میٹھا رکھیے بریانی رکھیے اور ایک سبق کے اندر پاخانہ رکھیے گندگی رکھیے سور جو کھائے گا وہ گندگی کھائے گا ان کی ماؤں نے سوروں سے نطفوں سے ان اولاد کو پیدا کیا تھا اللہ کے قرآن کے اندر ان کو صرف یہی نظر آ رہا ہے یہ کتاب امن نہیں ہے کلام پاک میں سلامتی نہیں ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مسلمان سے زیادہ یہودی کے مدارس ہے دنیا کے اندر نصارہ کے مدارس ہے ایک ایک کلام پاک کی آیت کو سامنے رکھ کر حدیثوں کو سامنے رکھ کر وہ ریسرچ کرتے ہیں وہ تحقیق کرتے ہیں اور پھر سائنس کا کارنامہ اپنے نام کر لیتے ہیں حدیث پاک میں آخائیں عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمایا کہ کتا اگر تمہارے برتن میں منہ ڈال دے سات مرتبہ دھونا اور ایک مرتبہ مٹی سے دھونا مسلمان کو پتا ہو نہ ہو آج کتے کے کاٹنے پر جو انجیکشن بنایا گیا اسی مٹی سے اجزا نکالے گئے اسی مٹی سے کیمیکل نکالا گیا نوشادر نکالا گیا انفیکشن کا انجیکشن بنایا گیا اسی حدیث کو سامنے رکھ کر اللہ کے حبیب پاک دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شہر کے کھانے کے بعد تہل اللہ کا مسئلہ بتایا آج پوری دنیا کے حتیفہ اور پوری دنیا کے سائنسدان اور پوری دنیا کے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ دوپہر کے کھانے کے بعد قیل اللہ کرنا دل کے مریضوں کے لیے مفید ہے یہ حدیث بڑے بغیر آ گیا سائنس کارنامے انجام دینا ہو تو ڈاکہ ڈالتا ہے قرآن کی آیتوں پر ڈاکہ ڈالتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں پر ارون شوری نے کلام پاک کا ترجمہ نہیں لکھا بال ٹھاکرے نے کلام پاک کے ترجمے کو نہیں پڑھا تھا گاندھی جی نے حدیثوں کو اور کلام پاک کے ترجمے کا مطالعہ نہیں کیا تھا اس وقت دہشت گردی کی آیتیں انہیں کیوں نظر نہیں آئی نہ کی نہ ہے نہ قیامت تک آ سکتی ہے یہ بات ان کے باپ کو بھی علم ہے ان کو بھی علم ہے ان کے آنے والی نسلوں کو علم ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب ضرورت مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے علماء معاف کرے درگزر کرے اگر معاف نہیں کرتے اور درگزر نہیں کرتے طلاق مغلزہ دے دے اور کبھی ہمیں زحمت نہ دے تقریر کے لیے عجیب بات اسلام اور دہشت گردی یہ ایسے ہے جیسے مرد عورت کڑوا میٹھا دن اور رات جنت اور جہنم اور اتنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اتنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ سامنے والا اس کے دل میں شکر گنجائش اور شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ لوگ جب اتنی کانفرنسیں کر رہے ہیں اور اتنے اجلاس بلا رہے ہیں ہونا ہو اس دال میں کالا ضرور ہے اسلام کا دہشت گردی سے ہو سکتا ہے کوئی رابطہ ہو ہم نے تو قرآن پڑھا ہم نے اسلام کو سمجھا ہم نے حدیثوں کو کھنگالا ہم نے کلام پاک سے معلوم کیا وہ تجری یہ ہم اس سے پہلے کہتے تھے کہ سورج رکا ہوا ہوتا ہے لیکن کلام پاک نے کہا کہ سورج چلتا پھرتا رہتا ہے ہم نے چاند کو اپنی جگہ پر رکا ہوا سمجھا تھا لیکن کلام پاک نے کہا ول ہمارا قدر نہ ہو منازلہ کے چاند کے لیے ٹھکانے ہیں اور اس کے منزلیں ہیں اور اس کے بروج ہیں ان کے اندر وہ جایا کرتا ہے ہم نے یہ سمجھا کہ صرف انسانوں میں اور حیوانوں میں جوڑے ہوا کرتے ہیں میل فیمل ہوا کرتا ہے مرد عورت ہوا کرتے ہیں لیکن اللہ کے قرآن نے کہا وہ بالکل شعیب خلق نہ کرون جائی کے پتھر بھی میل فیمل ہوتے ہیں لکڑی بھی میل فیمل ہوتے ہیں لوہا بھی میل فیمل ہوتا ہے پھول اور پھل بھی میل اور فیمل ہوتے ہیں درخت بھی مذکر اور مانس ہوتے ہیں کھجور بھی مذکر اور مانس ہوتے ہیں یہ سب چیزیں جب انہوں نے دیکھی تو کلام پاک کے اندر امن نظر نہیں آیا اجتماعیت نظر نہیں آئی کلام پاک کے اندر نظم و نظم نظر نہیں آیا وضو نظر نہیں آیا سلام نظر نہیں آیا صدقات خیرات نظر نہیں آئے لا تبدیلو صدقاتکم بل والعذاب کے پہاڑ کے برابر بھی سب کا کر دو خیرات کر دو اور خیرات کرنے کے بعد دل بکایا یہ سارا سب کا ہو گیا یہ انسانیت نہیں ہے کلام پاک میں سورہ حجرات میں رب نے نہیں کہا یا یو خلق تم وجہ اللہ تم چاہوں گا ہم نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت نے پیدا کیا یہ الگ الگ قبیلے یہ الگ الگ برادیا الگ الگ ذات پات یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی اونچا ہے کوئی نیچا ہے کیا انہوں نے یہ نہیں سنا علی عربی علی والا ولا ولا ولا اسپدا ابیت ابیت الا اسپد گورے کو کالے پر نہیں عربی کو عجیم اجمی پر نہیں آنے فرمایا تھا نہیں فرمایا جب تم نے ریسرچ کی روایتیں نکالی میڈیکل کی روایتیں نکالی اور چاند سورج کے مناظر کی روایتیں نکالی اور تو نے کہا ایک وقت وہ آئے گا کہ جب سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی ایک وقت وہ آئے گا کہ جب جو ہے یہ پہاڑ روئی کے کال کی طرح اڑیں گے ایک وقت وہ آئے گا کہ آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا یہ تیرے باپ کے گھر کی تعلیم تھی القاریہ تو یوم الناس کل کل فراش المنفوس المنفوس الجبال اذا اذا اذا زلزلت الارض زلزالها الشمس السماء انفطرت تو نے پہچانا نہیں پہچانا حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولی کو سمجھا کرتے تھے جانوروں کو تربیت کیا کرتے تھے حیوانات کا شعبہ قائم کر کر جانوروں کو ٹریننگ دینا پولیس کے کتوں کو ٹریننگ دینا ملٹری کے کتوں کو ٹریننگ دینا ڈرگس کو پکڑنا نشے کو پکڑنا یہ تیرے باپ کے گھر کی میراث تھی یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ نہیں تھا جس کو چرا کر اور ڈاکہ ڈال کر تو نے سائنس کے کارنامے اپنے سے لے لیے امن اور بھائی چار اللہ کی عزت و جلالت کی قسم میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ایک ایک کابل کے بچے کو ایک ایک کتے اور سور کے پیڑے کو یقین ہے اس دھرتی پر اگر کوئی سچا مذہب ہے امن کا مذہب ہے شانتی کا مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے اس لیے نہیں کہ میں سیکھ رہا ہوں اس لیے نہیں کہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے اس لیے نہیں کہ نے تحریک چلائی ہے اس لیے کہ اس سرزمین نے دیکھا ہے اس سرزمین نے اکبر کی حکومت کو دیکھا ہے عالمگیر کے راج کو دیکھا ہے رحمت اللہ علیہ جو مذہبی متشدد اور متاثر سمجھے جاتے ہیں انہوں نے جب ڈیفینس منسٹر یعنی جو فوجوں کا بڑا اثر ہوتا ہے اس غیر مسلم کو متعین کر دیا تو شکایت کی گئی حضرت آپ کو نمازی آدمی ہے روٹی بنا کر قرآن لکھ کر کما کر کھانے والے رشتے حلال کھانے والے آدمی آپ کی حکومت کے اندر ہندو کو ڈیفینس منسٹر بنا دیا گیا تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے آنندگیر رحمت اللہ علیہ اپنے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سوچنے لگے متفکر ہونے لگے کہ میری ڈی آیا اور میرے دربار میں میرے مزرا میں اتنے کم سمجھ کے لوگ ہیں اور اس کے بعد کہنے لگے کہ میرے درباریوں میرے وزیروں اور ریا کو فرمان جاری کیا مذہب کی بنیاد پر عہدے نہیں دیے جاتے لیاقت اور صلاحیت کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں ساڑھے نو سو سال تک تمہاری ماں کے پاس صحیح معنوں میں تمہارا باپ آیا ہو کتوں سے تم نے مباشرت نہ کرائی ہو سور کے سلے نہ جنم دیے ہو ساڑھے نو سو سال کوئی کم مدت نہیں ساٹھ سال کے اندر تم نے ہندوستان کا دیوالا نکال دیا تم نے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ایک ایک کتے کا ایک ایک سور کے خون کے خطرے کا اور کنگیل کے فوجوں کی تابوتوں کا شکر کا جانوروں کے چارے کا زمین کا کتے کے بسکٹوں کا ہاسپٹل کی دواؤں کا کون سا گھٹالا ہے جو تم نے انجام نہیں دیا ساٹھ سال کی اس مختصر حکومت کے اندر کون سا وہ کارنامہ وہ گورس کا کارنامہ چارا گھٹالا شکر گھٹالا تو گھٹالا اور جس ہندوستان پر تمہیں ناز ہے جن فوجیوں کے مرنے پر تم شہید کہتے ہو ان کے تابوتوں کا گھٹالا موت کو دیکھ کر اچھے سے سہم جاتے ہیں تم نے شہیدوں کے تابوت کا تالا کیا ہے تم نے فوج کو دی جانے والی شراب کو بلیک مارکیٹنگ کے اندر تم نے دیکھی ہے تم نے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر دی جانے والی کھانے پینے کی اشیاء کو باہر لا کر فروخت کیا ہے تم نے سرکاری گاڑیوں کے ڈیزل کو بخشا نہیں تم نے بجلی کو معاف نہیں کیا آج کے اخبار میں ہے کہ کھلے عام کلکتہ کے ریلوے اسٹیشن کے اندر کوئلے کا دن دن کے اجالے میں کاروبار چل رہا ہے سیاہ کاروبار ساٹھ سال کے اندر تم نے دیوالا نکال دیا ایک باپ کے نسخے سے پیدا ہوا ہو اللہ کی قسم علماء اب ضرورت صحیح اپنے دفاع کرنے کی اپنے ڈیفنس کرنے کی ہم نے ماں کو ماں مانا ہے ہم نے باپ کو باپ مانا ہے پوری دنیا کہے یہ باپ نہیں ہے ہم ختم ہو جائیں گے لیکن دنیا کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے پوری دنیا کہے یہ تیری ماں نہیں تجھے گھوڑا کرکٹ میں سے اٹھا کر تیری ماں نے پال لیا ہم نہیں مانیں گے ہم یہی کہیں گے ماں تو ماں ہے تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے ہم نے اسلام کو مان لیا ہم نے کلمے کو مان لیا ہم نے آقا کو نبی تسلیم کر لیا ہم نے رب کائنات کو کر ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں سوزف دے کر جنت کا لالچ دے اور سوزف سے ڈرائے میرے نبی نے تعلیم دی کہ جنت جو سجال کی جنت میں جائے گا وہ میری سوزف میں جائے گا تو کیا ہمیں ولڈ بینک سے سر کا لالچ دے گا ہتھیارات کا لالچ دے گا تیرا باپ دجال آ کر جنت ہمارے آقا کی تعلیم ہے کہ دجال کی جنت میں جانے والا میری دو امریکہ سن لے جب تیرا باپ دجال آئے گا تو اس وقت ہمارے آقا نے ہمیں حکم دیا کہ دجال کے جہنم کو ترجیح دے ہم تو میرے رب عزت و جلالت کی فصل میں بہت کی بات آج صبح میں پیدا ہونے والا بچہ اگر اسے ہوش آ جائے اگر اسے تیری بات سمجھ میں آ جائے امریکہ تیری کیا حقیقت ہے یہ بچہ کس پر پیشاب کر دے گا اور وائٹ ہاؤس پر پاخانہ کر کر کہہ دے گا رب کے جلال کے سامنے قدرت کے سامنے تیرے پیشاب کے خطرے کے برابر بھی کوئی نہیں تو جانتا اسلام کے اندر سچائی اسلام کے اندر امن اسلام کے اندر شانتی ہے ہمیں معلوم ہے تو جانتا ہے ان مدارس میں ٹماٹر کاٹنے کی صحیح چوری نہیں نکلانے کی ضرورت نہیں مولانا یہ کم ہمتی کم ضرفی کم حوصلہ بند اور ہمتی ہے ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آج لائٹ سے روشنی آتی ہے اور پنکھے سے ہوا چلتی ہے ایک قدم آگے بڑھو دیکھو اگر بار بار تم نے دستار بندی کو آج جوڑ دیا دہشت گردی سے کل مدرسے کے سالانہ درسے کو جوڑو گے دہشت گردی سے اور اس کے بعد مسجد کا افتتاح ہوگا اور اس کے افتتاح کو جوڑو گے دہشت گردی سے تم کرام حج بیت اللہ کے لیے جائیں گے ان کو جوڑ کر اجتماعی دعا کرو گے اور پھر اس جلسے کو جوڑو گے دہشت گردی سے کہاں کہاں تک تم جوڑ سے چلے جاؤ گے سامنے والا کمینہ جو غصے کے نسخے اور کے حرام نسخے سے پیدا ہوا وہ یہی سمجھنے لگے گا کہ شاید ان کے اسلام کا تعلق جو کل تک دہشت گردی سے تھا دہشت گردی کا تعلق اسلام سے تھا اب تو قرآن سے ہونے لگا اب مدرسوں سے ہونے لگا اب مسجد کے افتتاح سے ہونے لگا اب جاد کرام سے ہونے لگا اب مسلمانوں کے عید سے ہونے لگا رمضان سے ہونے لگا کہاں کہاں تک گاتے پھرو گے تم یہ جانتے ہیں یہ جانتے ہیں یا ایسے جانتے ہیں جیسے کہ کلام پاک کے دوسرے بارے میں میرے رب نے سورہ بخرا کے اندر کہا اپنی ماؤں کو جانتے ہیں ایسے یہ اسلام کے بارے میں سچا ہونے کو جانتے ہیں قرآن کی سچانیت کو جانتے ہیں عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو جانتے ہیں ورنہ کیوں انہوں نے سو بڑے آدمی جو کتاب لکھی کس کے باپ نے ان کو مجبور کیا تھا یہ لکھ سکتے تھے دنیا کے سو بڑے دہشت گرد بلّہ اس میں صدیق کا نام لیتے فاروق کا نام لیتے اریاض بلّہ کا نام لیتے مدارس کا نام لیتے قاسم نالوی کا نام لیتے رشید احمد گنگوہی کا نام لیتے امداد اللہ مہاجر مکی کا نام لیتے مجبور ہوئے سب سے پہلے عیسائی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے کتاب کی جو شروعات کی میرے اور آپ کے آقا کا اجلاس کے مولا کون ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو پیش کرنے پر عیسائی کا مذہب متاثر ہوتے ہوئے حضرت عیسائی السلام کو وہ پیش کر سکتا تھا لیکن وہ مجبور تھا آقا کے نام کو پیش کرنے کے لیے وہ جانتے ہیں فرانس کی لڑکیوں پر جب کالج کے اندر اسٹاف پر پابندی لگائی تھی اور یہ خوش کا حرام کا نہ جانتا ہے کہ جب اس نے نقل قرآن کو گھڑ کر انٹرنیٹ کے اندر ڈالا ہے تو اس وقت امریکہ کی سرزمین میں کتب خانوں کے اندر ایک قرآن نہیں ملا کرتا تھا سارے قرآن فروخت ہو جایا کرتے تھے فرانس کی سرزمین زمین کے اندر برقع ختم ہو کر ہندوستان سے پاکستان سے سری لنکا سے برقے امپورٹ کیے جانے لگے منگائے جانے لگے کہ آخر اس برقے میں کیا ہے اس پردے میں کیا ہے جو فرانس کی حکومت ختم کرنا چاہتی ہے عیسائی لڑکیاں یہودی لڑکیاں اور نسارت کی لڑکیاں مسلمانوں کی دیکھا دیکھی پابندی کے بعد انہوں نے دوسرے کے استعمال کو شروع کر دیا کلام پاک کی پابندی کے بعد امریکہ کے لوگ آخر کیا وجہ ہے کہ کلام پاک پر پابندی لگائی جا رہی ہے کلام پاک کو دہشت گردی کی کتاب کہی جا رہی ہے بڑا پٹافٹ کتاب لکھنے لگی ایک کتب خانہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر انگریزی ترجمے کا کوئی کلام پاک موجود ہو يريدون أن يسيوا نور الله بأفواههم والله نوره ولو كره الكافرون میرے رب نے کہا یہ پھوکوں سے شرح کو بجانا چاہے بجانے والے بجھ جائیں گے تیرا باپ ابو جہل آیا تھا بجھ گیا تیرا باپ مجھ آیا تھا بجھ گیا تیرا باپ کئی آیا تھا بجھ گیا تیرا باپ کسرا آیا تھا بجھ گیا روح آج تو بھی گئے اور ممالک کا تعاون لے کر افغانستان جس نے ایک پیارا اپنا نہیں بنایا ایک چپل اس نے اپنا نہیں بنایا ایک کپڑا نہیں بنایا بیکاری اس افغانستان پر چھوٹے غریب ملک پر دانے پانی کو بند کر دیا راشن کو بند کر دیا غذا کو بند کر دیا اور اس ملک پر حملہ کرنے کے لیے ستائیس ملکوں پر پاس کے پاس جا کر بھیک مانگی کیا آسٹریلیا بھیک دے دے آئرلینڈ بھیک دے دے فرانس تو بھیک دے دے میں اکیلا لڑ نہیں سکتا اور یہاں دنیا بھر کے کچھ داڑھی والے اور کچھ امانا والے ایک ملا کے پاس گئے کہ ہم بھی تمہارا ساتھ دینا چاہیں گے ملا نے کہا اس جہاد کے لیے تنہا یہ مٹھی پر کافی ہے لوگوں جب ضرورت پڑے گی تو بلایا جائے گا کون طاقتور سپر پاور کا دعویٰ کرنے والا وقت کے گراؤنڈ اور زجال کا دعویٰ کرنے والا یا یہ غریب ملا سوکھی روٹی کھاتا ہے گھروں میں رہتا ہے جو مدد کو ٹکراتا ہے اور وہ ستائیس ملکوں کی مدد مانگتا ہے روم ایک طاقتور ملک ملک تھا تھا پاور پاور فل سپر طاقت تھی وہ ملکوں سے بھی لے کر کسی غریب ملک پر حملہ کرنے والا نہیں تھا تیرا باپ ابو جہل چلا گیا ابو لہل چلا گیا اور تیرے باپ ابو جہل کو اس امت کے دو بچوں نے خاتمہ کیا تیرے باپ نمرود کو ایک لگڑے مچھر نے نابود کر دیا ایک لگڑے مچھر کافی ہے اتنے کروڑ مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے اتنے کروڑوں کی ہتھیار کی ضرورت نہیں خدا کی قدرت ایک لگڑے مچھر کی شکل میں آئے امریکہ تیرا وجود ختم ہو سکتا ہے تیرا نام و نشان مٹ سکتا ہے جب روم پورے لاکھوں کی فوج کے ساتھ تھا رب کائنات نے کلام پاک کے اندر آئے تازی فرمائی علی اسلام بولی بتی روم روم چکس کھایا ماضی کا سیگا اور ماضی کا سیگا مستقبل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یقین کے لیے کہ یقیناً روم کس کھائے گا مکے کے لوگ لگے یہ چیتڑے پہننے والے یہ پیون لگے کپڑے پہننے والے یہ سوکھی روٹی کھانے والے یہ روم کو شکست دیں گے مذاق کیا ٹھٹا کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے دکھا دیا کہ ایک مٹھی بھر جماعت کے ذریعے سے اور ایک چھوٹی جو ہے جماعت کے ذریعے سے وقت کے سپر پاور طاقت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے و نابوز کر دیا اور سلام کی آیت سچی ثابت ہوئی خدا میر بولی وسیع روم کہ روم مٹ جائے گا روم کا نام و نشان ختم ہو جائے گا کون جانتا ہے روم کو طاقت کی شکل میں رشیا کسی وقت سپر پاور تھا آج کون جانتا ہے جاپان کسی وقت اسلام اور مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا کون جانتا ہے آج جاپان کو اسلام دشمنی کے نام سے جاپان کا نام آتے ہیں الیکٹرانک چیزیں آتی ہیں وہ روبوٹ میں چلا گیا وہ کھلونے میں چلا گیا ایک تھپڑ اسلام کا جاپان کی گال پر ایسے لگا کہ پھر دوبارہ وہ سر نہیں اٹھا سکا اللہ نے کہا ان شانیہ کا حول اختر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دشمنوں کا ہم نام و نشان ختم کر کے رکھ دیں گے یہ اس کو پتا ہے اس کے باپ کو پتا ہے ضرورت نہیں اسلام اور دہشت گردی کو یہ توہین ہے اسلام کی یہ توہین ہے مدارس عربیہ کی اب جلسہ کرو ہندوستان کی پولیس اور دہشت گردی اب جلسہ کرو ہندوستان کے حرامی رشوت خور نیتا اور دہشت گردی اب جلسہ کرو ہندوستان کے حکمران اور گھوٹالے اب جلسہ کرو ہندوستان کے نیتا اور ان کے جنا کے شوق اب جلسہ کرو ضرورت نہیں ہے اپنی صفائی پیش کرنے کی جو اپنے دل کو صاف کرنا چاہتا ہو آئے میرے آقا کا کشمر کوثر کا چشمہ ہے وہ سیلاب ہو کر جائے جب دیکھا ایک آدمی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آیا اور اس نے سنجا کیا پیشاب کیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد لا مسجد القی کا الگ وہ مسجد کہ جس کے اندر ریاض الجنہ ہے وہ مسجد جس کے اندر ایک رکاش کا ثواب پچاس ہزار رکاطوں کے برابر ہے اس مسجد کے اندر آقا کی موجودگی میں صحابہ کی موجودگی میں بش کوئی پیڑا اس زمانے کے اندر ٹھاکرے کی کوئی اولاد اڈوانی کا کوئی بڑا پیشاب کرنے کے لیے آ گئے صحابہ کرام نے آسینوں پر چڑھا لیا اور فرمایا حکم دے ہم اس کو دیش نابود کر دیں گے ہم اس کو قتل کر دیں گے ہم اس کے وجود کو مٹا دیں گے آقا نے فرمایا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں آپ نے یہ کہا اس بندے کو پیشاب پورا کرنے دو اس لیے کہ اگر آدھا پیشاب کر کے اٹھ جائے گا تو کوئی اس کو جسمانی بیماری ہو جائے گی جو مسجد کو گندا کرنے آیا تھا جو مسجد کو پلیز کرنے آیا تھا جو مسجد کو نجیز کرنے آیا تھا رحمت اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو زندہ درگور کر سکتے تھے آج مسجد نبوی کے اندر ایک نشانی ہوتی جس طریقے سے مکت المکرمہ کے بیت الخلا کل کے ابو جہل کی نشانی ہے آج ایک نشانی ہوتی یہ اس قبیل کا مکان ہے اس کی خبر ہے جو آقا کے زمانے میں استنجا کرنے کے لیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا تھا دشمن بن کر آیا تھا پلیس کرنے آیا تھا ڈال ڈالنے آیا تھا آقا نے اس کے ساتھ یوں رحمت کا معاملہ کیا اس کو پیشاب کرنے سے نہ روکو اب گندا کر چکا ہے پورا پیشاب کرنے دو کہیں اسے جسمانی بیماری نہ ہو جائے اس کے بعد جب پیشاب کر چکا آخا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جانتے ہیں آخا یہ مسجد کو پلیٹ کرنے کے لیے آیا ہے یہ مسجد کو نجس کرنے کے لیے آیا ہے گندا کرنے کے لیے آیا ہے آخا نے فرمایا اللہ کے بندے میرے بھائی مسجد تو اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے اس کو نجس کرنا اور اس کو پلیٹ کرنا اور اس کو گندا کرنا سیوا نہیں دیتا یہ کہہ کر امام الانبیاء امام الفیا سلطان الاولیاء اور سید الابطال سید الابطال سید القونین سید الہند سید الجن معراج میں جا رہے تھے جبرائیل ایک مقام پر گئے فرمایا آقا ایک قدم جبرائیل کا آگے بڑھے گا جبرائیل کے پر ہو جائیں گے آپ گئے سگرت المنتہا تک وہ شخصیت جہاں جبرائیل کے مقام سے آگے چلی گئی وہ شخصیت جس نے بیت المقدس کے اندر ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش پیغمبروں کی امامت پر بائی آج کچھ جیسے خبیص اور خلیج کے پیشاب کو صاف کرنے کے لیے وہ صدیق کو حکم دے سکتے تھے وہ فاروق کو حکم دے سکتے تھے وہ اپنے داماد علی مرتدہ کو حکم دے سکتے تھے اور صحابہ وہ تھے جو آپ کے حکم پر اپنی جان سا کرنے کے لیے تیار تھے صحابہ وہ تھے آپ میں کودنے کا حکم دیتے آگ میں کود جاتے سمندر میں ڈبکی لگانے کا حکم دیتے سمندر میں ڈبکی لگا دیتے لیکن آقا خود اپنے کپڑوں کو سنبھالا اور گئے کنویں کے ساتھ پانی لا کر خود دھونے لگے ایک مچھلی کے پیشاب کو سینکڑوں لوگوں کو لے کر آیا صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے نہیں کہا تھا کہ اس بدبی کو زندہ در غور کر دیا جائے اور زندہ دفن کر دیا جائے اب دیکھو اتنے سارے لوگوں کو یہ پیشاب کرانے کے لیے لے کر آ گیا اب کیا ہوگا آقا نے فرمایا دیکھو آگے آگے ہوتا ہے کیا اس کے بعد وہ بدبی آگے بڑھا فرمایا آقا آپ کی مسجد کو پلیز کرنے کے لیے آیا آپ نے میرے دل کو تاہر اور متاثر کر دیا آپ کی زمین کو گندا کرنے کے لیے آیا آپ نے مجھے دل کے اندر اسلام کے نور سے مطبر کر دیا اب میں اپنے قبیلے کو تارا لے کر آیا ہوں آپ کے قدموں پر ڈال کر گلی میں طیبہ پڑھانے کے لیے یہ بات نظر نہیں آتی یہودی کتے کو جہاں کتنا فلم بنائی کتنا فلم انٹرنیٹ کے اندر ڈالا ہے کلام پاک کی آیتیں جہاد کی روایتیں تو یہ روایت اس حدیث کو نظر نہیں آئی میرے بھائی میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم ایک ایک کانفرنس کرو اور ان حرام زادوں کے سارے کرتوتوں کو ان کے سیاہ کارناموں کو ان کی اندرونی زندگی کا پوسٹ مارٹم کرو بھول جائیں گے اسلام کی طرف انگلی اٹھانا مدارس کی طرف انگلی اٹھانا یہ الٹا کام کر رہے ہیں آپ اپنی مردانیت کو ثابت کرنے بیٹھے ہیں اپنے مدارس کی صفائی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں بتاؤ نسما راؤ نے بابری مسجد کو اٹھایا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لاش کے ساتھ کیا سلوک کیا رتمبرا نے بابری مسجد کی شہادت کے موقع پر جو ڈانس کیا آج رتمبرا کو کوئی جانتا ہے اس ہندوستان کی سرزمین کے اندر اور بھوپال کی جو ایک دیوی تھی جس نے بابری مسجد کی شیلا ریاض کی منت کی تھی کیا آج اس کی پارٹی والے آج اس کو چارہ ڈالتے ہیں ایک ان حرام زادوں کے کارنامے اور وہ قدرتی آداب کہ گجرات کے علاقوں کے وہ لوگ جو بابری مسجد کے لیے عید سے کر گئے تھے جب واپس آنے لگے کیا رب نے ان کی آنکھوں کی روشنی کو سینا نہیں تھا ہمارے نوجوان بردا ہو چکے ہیں افسوس میری قوم سو چکی ہے افسوس میری قوم کو آج اسلام سے محبت نہیں افسوس آج میں شہید ہو چکا ہے اب تو آج صدیق کا نائب آج فاروق کا نائب آج خارج نے ولی آج محمد ابن محمد بن قاسم قاسم نانوی شیخ الہند اور شیخ الاسلام کا کوئی خلیفہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے امریکہ سن لے سن لے کہ جس وقت یہ نوجوان ڈب جائے گا اسلام کو پہچان لے گا اس دن سے تیری خیر نہیں اس دن سے تیری بربادی شروع ہو جائے گی ہم دیکھ رہے ہیں ہم اندھے نہیں ہیں تو نے امریکہ کے اندر نئی صرف کعبے کی شکل کے اندر بنایا کعبے کا مجسمہ بنا کر نائٹ کلب سونے بنایا پتنا فلم بنایا ایک رنڈی کے جسم پر کلام پاک کی سورہ نسا کی آیتوں کو لکھا نئی کے کے کے جوتے اندر اللہ نام کو تلوے کے نیچے سونے لکھا مجھے معلوم ہے کہ لکھنؤ کے اندر تو نے پٹاخے ایسے بنائے کلام پاک کے اور آپ کے اندر بارود رکھ کر تو نے پٹاخے پھوڑے مجھے معلوم ہے ہر آئے دن دارلوم کی مسجد کے اندر خنزیر کے چمڑے کے اندر قرآن رکھ کر تو پھینکتا ہے مجھے معلوم ہے راجستھان کی سرزمین کے اندر تو جو ہے وہاں پر خنزیر کے خون سے لگ کر احادیث کے اوراق کو تو پھینکتا ہے مجھے معلوم ہے ہندو مسلم کے اندر منافرت ڈالنے کے لیے گائے کو ذبح کر کر تو مندروں کے سامنے ڈالتا ہے مشکل ہے امریکہ کتا ہے اور سور کے رسے سے پیدا ہوا ہے اس عورت کی طرح جو چلمن سے لگ کر بیٹھی ہوئی ہے نہ سامنے آتی ہے نہ پیچھے جاتی ہے امریکہ ایک بات کو تو پیدا ہوا ہے تو میدان کے اندر ہم نے خیسر کو نئے تدابط کر دیا ہم نے ہم نے ابو لہب کی لاش کو سڑی ہوئی انداز کے اندر کھڈے کے اندر داخل کر دیا ہم نے وقت ابو جہل کو رینگتے ہوئے بچوں سے اس کا خاتمہ کر دیا ہم نے قیصر و کسرا کو گٹنے چاٹنے پر مٹی چاٹنے پر مجبور کر دیا ہم نے روم کو چلتا ہوا کر دیا ہم نے وقت کی فرونی طاقتوں سے ٹکر لی ہم نے اس ہندوستان کے اندر جب باغی بن کر انگریز آیا تھا ہم ہی تھے شاہ العزیز بن کر جو ہوئے تھے ہم ہی تھے رشید احمد کو ہی بن کر خان خواہوں سے نکلے تھے ہم ہی تھے کافی نانوی بن کر انار کے درخت سے ہم نے پروان چڑی تھی ہم ہی تھے شیخ الہند بن کر ہم نے ریشمی رومال کی تحریر چلائی تھی ہم ڈرتے نہیں ہم کچھ دل نہیں سن لے دنیا کے اندر کوئی گولی ایسی نہیں بنی کوئی ہتھیار نہیں بنا کہ جس دینے میں رب کا نام ہو محمد کی محبت ہو امریکہ سن لے کہ اس دینے کے اندر کوئی گولی نہیں چل سکتی تو بزدل اس عورت کی طرح جو چلمن میں چمٹ کر پیچھے سے دیکھا کرتی ہے کبھی کتنا فلم کو نکال لیا کبھی خدا کے نام کو جوتے پر لکھ دیا کبھی پٹاخوں کے اندر قرآن کے اوراخ کو تو نے شامل کر دیا تو ڈکلیئر تو کر دے کہ ہم اسلام کے دشمن کبھی داڑھی والوں کو کچھ کہہ دیا کبھی افغانستان پر حملہ کر دیا کیا بال بگاڑ لیا تحریکیں دنیا میں جنم لی ماؤناز تحریک خالصان تحریک ایل ٹی ٹی تحریک ان کے نوٹ بن چکے تھے ان کی کرنسی بن چکی تھی ان کے پاسپورٹ بن چکے تھے ان کا پرائم منسٹر طے ہو چکا تھا کوئی جانتا ہے خالصان کے وجود کو کوئی جانتا ہے ایل ٹی ٹی کے وجود کو کہاں گیا سکہ کہاں گیا پاسپورٹ کہاں گیا ویزا کہاں گیا پرائم منسٹر کہاں گیا ڈیفینس منسٹر کہاں گیا ملک کا وزیر اعظم سب پانی میں چلے گئے لیکن امریکہ خود سے تو نے پہچان لیا ایک امامے کی طاقت کیا ہوتی ہے ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کے اندر وزن کتنا ہوتا ہے آج امریکہ کے پاس ایسے ہتھیارات ایسے سیارے ہیں آسمان کے اندر ان سیاروں کو چھوڑ کر زمین کے اندر بہنے والی ندیوں کو پہچان سکتا ہے پانی کی رفتار کو جان سکتا ہے سونے اور چاندی کے خزانوں کو معلوم کر سکتا ہے ہے کوئلے تانبا اور پیتل کے ذخیرے کو معلوم کر سکتا ہے امریکہ مان لے اسی میں تیری خیریت ہے اسلام مسلمان دشمنوں جہاں تم نے کلام پاک سے سعید کو لیا کلام پاک سے ٹیکنالوجی کو لیا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم ہوائی جہاز چل رہی ہے راکٹ کی ٹیکنالوجی ہے کمپیوٹر ہے موبائل فون ہے ہر چیز کا وجود انہوں نے قرآن سے چھڑایا ہے انہوں نے حدیث سے چھڑایا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کیا نہیں کہا یا ساریا پہاڑ کی طرف آنا کون سا موبائل تھا کون سی ٹیکنالوجی تھی اللہ کے حبیب صاحب صلی اللہ علیہ وسلم میرا اندر گئے تھے واپس آئے جس طرح کی گرمی ختم نہیں ہوئی تھی اور زنجیر کی حرکت ختم نہیں ہوئی تھی سبحان الذي اسرا في عبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله وہ کون سی راکٹ کی ٹیکنالوجی تھی کہ آقا اتنے بڑا سفر کر کر آئے اور بسترے کی گرمی ختم نہیں ہوئی مجھے معلوم ہے ایک نمبر کا چور ہے تو ایک نمبر کا اچکا ہے ایک نمبر کا ڈاکو ہے دن کے اجالے میں قرآن پر ڈاکہ ڈالتا ہے حدیثوں پر ڈاکہ ڈالتا ہے علماء خلفائے راشدین کے نظام سلطنت پر دنیا میں سب سے پہلے عدالتی نظام کس نے قائم کیا پولیس کا محکمہ کس نے قائم کیا دنیا میں سب سے پہلے ڈیفینس منسٹر کس نے بنایا دیکھ لے وہ چیزڑے پہننے والوں کی تاریخ ہو دیکھ لے شہر طالب کے اندر چپڑے کھانے والوں کی تاریخ ہو مجھے معلوم ہے کتے کہ تو نے قرآن اور حدیث سے ان چیزوں کو چرایا جہاں چرایا وہاں تجھے امن کی بات نظر نہیں آئی وہاں تجھے سلامتی کی بات نظر نہیں آئی اور جس طریق اور ٹیکنالوجی کے سہارے سے زمین کے اندر کے معدنیات اور خزانوں کو معلوم کرتا ہے ایک امامہ اور ایک پگڑی اور ایک لاٹھی والے کو تو نہیں دیکھتا کیسا ہے اتنے کروڑ ڈالر ایک مرتبہ یہ ملا آ کر ویڈیو میں کوئی ٹیپ جاری کر دے خرگوں کا سیکورٹی کا نقصان کر لیتا ہے پکڑ ایک باپ کو پیدا ہوا کہ یہ ملا کہاں رہتا ہے اس کا موبائل بھی نہیں اس کے پاس سائز بھی نہیں اس کے پاس ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے تو اس کا رشتہ رب کائنات سے ہے اس کے خون کے قطرے قطرے میں آقا کی محبت ہے اگر یہ باپ کو پیدا ہوا بتا بتا عطا بتا تو نے جو ہے کتنے بلنوں کو پکڑا تو نے کتنے ممالک پر قبضہ کیا تو نے کتنے لوگوں کو پھانسی پر چڑھایا ایک گاڑی والے اللہ کو پکڑ کر بتا تو یہ معلوم ہے کہ اس داڑھی کی قیمت کیا ہوتی ہے اس پگڑی کی قیمت کیا ہوتی ہے چھیڑ چھاڑ ہم نے نہیں کی ہے ہم نے فلم بنا کر میسج فلم بنائی علماء جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں میسج فلم بنا کر استغفر اللہ ریاض بلّہ ایک حرام زادے کو کتا کھانے والے کو سور کھانے والے کو آخا کا رول دیا ایک عیسائی کتے کو حضرت ابو بکر صدیق کا رول آج بھی دے کر ہم نے بنائی فلم ہم نے بنایا کوئی ڈرامہ ہر فلم بنائی جاتی ہے اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف قرآن کے خلاف ضرورت تجھے ہے کتے اعتراضات تیرے سینے میں دفن ہیں ہاں ہم نے مسجد نبوی کے اندر پیشاب کرنے والے کے دل کو ایمان کے نور سے بھرا اڈوانی آ جاؤ ہم تجھے مسلمان بنا دیں گے ٹھاکرے آ جاؤ ہم تجھے ایمان کا نور دے دیں گے رتمبرا آ جاؤ تجھے عائشہ حضرت خطیجہ کا دوپٹہ دے دیں گے ضرورت ہمیں نہیں صفائی دینے کی ملزم تم ہو چور تم ہو اچکے تم ہو بدماش تم ہو تم نے ساٹھ سال کے اندر حکومت کا دیوالا ہندوستان کا دیوالیہ نکال دیا اور تباہ کر دیا برباد کر دیا ساڑھے نو سو سال کے اندر ایک فرقہ فساد مارا بتایا ہندو مسلم ایک لڑائی بتا رہے حضرت حضر سلطان شہید کو ہمارے حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کا کتب لکھا اور اس کی دلیل یہ بھی ہے میسور کی جامع مسجد میں جب افتتاح کا موقع آیا تو اس وقت اعلان کیا گیا کہ صاحب ترتیب نماز پڑھائے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے اکابری بڑے بڑے بزرگان دین تھے کسی کی ہمت نہیں ہوئی حضرت سلطان شہید رحمت اللہ علیہ یہ کہہ کر محراب سنبھالا مسلح سنبھالا الحمد للہ ہونے سے لے کر اب تک میری ایک وقت کی نماز نہیں تھی حضرت نے کہا اس انگریز کتے نے حضرت کے چہرے سے داڑھی کو نکال دیا اور غلط تاریخ کو عوام کے سامنے پیش کیا حضرت نے خود جب بنگلور تشریف لائے تھے اور ہندوستان کرناٹک کی سرزمین میں آئے تھے میسور گئے سری رنگ پٹن میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے مراقبہ کیا تو حضرت کے چہرے پر سنت کو پایا حضرت کے اندر لکھا ہے کہ بھائی اگر کوئی داڑھی مڑا آج کے گئے گزرے زمانے میں مسلے میں کھڑتا ہے آج کی گئی گزری سود خوار قوم حرام خور قوم رشوت کھانے والی قوم عورتوں کو بے پردہ رنڈیوں کی طرح والی قوم اپنے گھروں کے اندر یہود و نصارہ کے ناٹک چلانے والی قوم اپنے امام کو داڑھی مدا برداشت نہیں کرتے تھے اگر ٹیپو کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی تو علماء اور اس وقت کے مفتیان اور اس وقت کے سزاد نے کیوں گرفت نہیں کی حضرت ملک کو ساتھ کے اندر ایسا مذہبی پیشوا ان کی تاریخ میں لکھا ہے انہوں نے مندروں کے پنڈتوں کو مندروں کے برہمنوں کو انہوں نے اپنے بیت المام سے وظیفہ دیا تھا انہوں نے مندروں کے لیے جائیداد کو دیا تھا بڑا کو دیا تھا تعصب ہوتا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اس ساڑھے نو سو سال کے عرصے میں ہندو کا نام و نشان ختم کر دیا ہوتا ان کا کریا کرم کر دیا ہوتا یہ ان لوگوں کی جو ہے ابو اور درگزر کا معاملہ تھا درفی کا معاملہ تھا کہ انہوں نے ہم قوم سمجھ کر پیروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کوئی فرقہ وارانہ فساد نہیں یہ و سلطان شہید کی بات ہے یہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی بات ہے اور اکبر کا تو کیا کہنا ساری دنیا جانتی ہے قوم پرستی کے اندر ملک پرستی کے اندر اس نے اپنے دین کی قربانی دے دی لوگوں کو کچھ کرنے کے لیے راجپوتوں کو کچھ کرنے کے لیے کافروں کو گلے لگانے کے لیے عیسائیوں کو گلے لگانے کے لیے مذہب نفرت کی آگ ان مسلم بادشاہوں کے دلوں میں ہوتی تو اکبر یہ کارنامہ کیوں انجام دیتا تمام مذاہب کو جوڑ کر یہ بات اور ہے کہ اللہ کے یہاں وہ محفوظ ہوگا یا نہیں ہوگا دین الہی کا انجام کیا ہوا اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اس کا انتیم سنسکار کیا کیا قوم پرستی کی کی بات بات حد تک اکبر مسلمان تھا ماں مسلمان تھی باپ مسلمان تھا ہر قوم کی ایک لڑکی سے نکاح کر کر مساوات عدل بھائی چارگی کا سبق وہ دینا چاہتا تھا کیا چاہیے تجھے کیا چاہیے آج ایک کرائے کا مکان ایک براہمن مسلمان کو دینے کے لیے سو مرتبہ اوپر نیچے دیکھتا ہے اسے دیو نہ دو یہ تو دہشت گرد ہے کیا دہشت گرد ملک اپنا گیا مال اپنا گیا گجرات میں ہماری ماؤں بہنوں کی آبرو اپنے ماؤں بہنوں کی لوٹی اپنے نوجوان قید کر دیے گئے اپنی مسجدوں کو تباہ تاراج کر دیا گیا کسی مندر کو مسجد نہیں بنایا گیا اس دھرتی کے اندر ہزاروں مسجدوں کے اندر گائے بیل اور سور کے چرنے پر مجبور کیا گیا بابری مسجد کے اندر رام للہ کی مورتی کو رکھا گیا اور دہشت گرد مسلمان خون اپنا گیا عزت اپنی گئی مال اپنا گیا ملک اپنا گیا نوجوان اپنا گیا عورتوں کی آبرو اپنی عورتوں کی آبرو لوٹی ایک ایک گھر سے عورتوں کو کھینچ کھینچ کر باپ کو باندھ کر بیٹی کی آبرو اس دھرتی کے اندر نہیں لوٹی گئی میاں بیوی کو اغوا کرنے کے بعد شوہر کو درخت سے باندھ کر سترہ سترہ کتے حرام سادے غیر مذاہب کے ماننے والے ہماری ماؤں کی آبرو کو نہیں لوٹا اگر اس ندی کے اندر تم کہتے ہو کہ سرحد پار سے دہشت گرد آتے ہیں لشکر طیبہ آتی ہے یا یہ کہ جیش محمد ارے بھائی آتے ہیں تو ہواؤں سے اڑ کر نہیں آتے چیل کبے بن کر نہیں آتے وہ کون ہے دیش کا غدار وہ کون ہے دیش کا دشمن جس پر ہندوستان کے بجٹ کا بہت بڑا حصہ دے کر سیکورٹی کے لیے لگایا جاتا ہے بی ایس ایف ایک فورس ہے بارڈر سیکورٹی فورس کروڑوں اربوں خربوں روپے ان کے ناچ گانے کے لیے ان کی عیاشی کے لیے ان کی لونڈی بازی کے لیے خرچ کیے جاتے ہیں یہ حرام دادے رشوت لے کر آج جو ہے دہشت گردوں کو سرحد پار سے اندر لا رہے ہیں دہشت گرد وہ ہے یا یعنی رشوت لے کر جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ دہشت گردی کو لوٹ ختم کرتے دہشت گردی کا خاتمہ کرتے رشوت لے کر دہشت گردوں کو داخلہ دیا گئے الزام کس پر لگ رہا مسلمان دہشت گرد کون سے کارنامے کے اندر اس لیے ضرورت نہیں ایک ایک عنوان قائم کرے ہم پولیس اور دہشت گردی ابھی مولانا نے حیدرآباد کے مکہ مسجد کے بم دھماکے کا ذکر کیا میں قسم کے ساتھ کہتا ہوں ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک ابھی کتنا بارہ بج کر تیرہ منٹ اس وقت تک جتنے حادثے ہوئے جتنے فرقہ وارانہ فسادات ہوئے ان فرقہ وارانہ فسادات کے اندر جتنے مسلمان زخمی ہوئے لکھ کر رکھ لو جتنے مسلمان مرے شہید ہوئے لکھ کر رکھ لو اور پھر میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اس پولیس فورس نے اور اس ملٹری فورس نے ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا کتنوں کو لنگڑا کیا کتنوں کو اندھا کیا کتنوں کے کانوں کے اندر تیزاب ڈالا کتنوں کو میرٹھ کی ندی کے پاس لے جا کر کنپٹی کے اندر یہاں پیشانی پر بندوق رکھ کر چلایا کتنے علماء کو ابھی تین مہینے پہلے کی بات دیوبند کے ایک فاضل کو غالب کانپور سے گرفتار کر کر کر لٹکا کر مارا گیا پیٹا گیا اقبال جرم نہیں کیا شراب پلا پلا کر مت کیا گیا میرے رب عزت و جلالت کی قسم ایک تاریخ لکھو ہندوستان کی آزادی سے اب تک زخمی ہونے والوں کی تعداد اور شہید ہونے والوں کی تعداد پولیس نے مار کر جو زخمی کیا پولیس کی فری اور انکاؤنٹر کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے ان کی تعداد لکھو آپ روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گا ہندوستان کے اندر سب سے بڑی دہشت گرد قوم کوئی ہے یہ خاکی وردی کے کتے ہیں جو قانون کی آڑ کے اندر لا اینڈ آرڈر کی آڑ کے اندر اگر ان کو دہشت گرد نظر آتا ہے داڑھی والا نظر آتا ہے ٹوپی والا نظر آتا ہے جبکہ ان کے باپ منموہن سنگھ نے پارلیمنٹ کے اندر اللہ اعلان ہدایت ملت رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ڈکلیئر کیا کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر میری حکومت تک کس کوئی مدرسہ دہشت گردی کے اندر مسلح نہیں ہے ملک نہیں ہے گردی ہوتی میرے رب عزت اور جلالت کی قسم کسی مندر میں گھنٹا نہ بچتا کسی چرچ اور گرودوارے کے اندر غیر اللہ کی عبادت کی آواز نہ آتی مکہ مسجد کے حادثے کے اندر جس نے بھی کیا جو بھی کیا وہ الگ تاریخ ہے تین مسلمان شہید ہوئے اور گیارہ بارہ مسلمان زخمی ہوئے بات ختم ہو گئی نا نقصان کس کا ہوا مسلمانوں کا کس جگہ پر کھوڑا گیا مسجد کے اندر زخمی کون ہوئے مسلمان فائرنگ کس کے اوپر کی گئی مسلمانوں کے اوپر بم حادثے سے تین مرے اور فائرنگ کے اندر تیرہ مسلمان مارے ہوئے بم حادثے سے دو چار مسلمان بارہ تیرہ زخمی ہوئے اور سینکڑوں مسلمان زخمی ہو گئے سے اور پولیس والوں کی سنواری سے علماء کرام تمہارے جوتے میرے سر آنکھوں پر تمہارے جوتوں پر لگنے والی دھول کو میں سرما بنا کر لگا گا ضرورت نہیں ہے دستار بندی اور دہشت گردی ایک ایک حرام خور کے کارناموں کا پوسٹ مارٹم کرو جب وہ دیکھیں گے کہ یہ حمام میں سب ننگے ہیں میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم کلمہ کی بھیک مانگنے کے لیے ہمارے مدارس میں آئیں گے قرآن کے پاس امن کا سایہ تلاش کرنے کے لیے آئیں گے رحمت اللہ کے سائے میں میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم رحمت کی بھیک مانگنے سامنے لیے آئیں گے یہ کوئی شولہ بیانی نہیں میرے رب کے قرآن نے کہا ہے اللہ اللہ جب کی مدد آئے گی اور کامیابی آئے گی برائی یت فی دین ورنہ کیا چاہے قرآن کے قاری تو لوگوں کو دیکھے گا ایک سو نہیں دس بیس نہیں گاؤں گاؤں نہیں آبادی آبادی نہیں میرا رب کا قرآن کہتا ہے یت فلونا فی دین لوگ جب میں غفیر میں نہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کہتے ہیں وہ اسلام کے اندر تھا وہ نہیں تھے فتح مکہ کے ہم کٹائی کے ساتھ سچائی کے ساتھ ہم شبے کو ظاہر نہ کریں ہمیں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم ہمارے یہاں تو یہ رب کے نام کی عظمت کیا ہے کوئی آدمی استنجا کر رہا ہے الیاز بلّہ پیشاب نکلتے وقت اللہ کا نام لے سکتا کوئی آدمی بہانہ کر رہا ہے الیاز بلّہ حرام کوئی آدمی کسی کا قتل کر رہا ہے قتل تو دور کی بات اسلامی مملکت میں اسلامی سلطنت میں چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اور قاتل کو اساسن قتل کیا جاتا ہے علماء بیٹھے ہیں پوچھ لیجئے کہ چور کے ہاتھ کاٹتے وقت اللہ کا نام لینا مکرو تحریری ہے اساتذ کے وقت اللہ کا نام لینا مکرو تحریمی ہے کہ خون ہو رہا ہے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں رب رب رحیم ہے رب رب کریم ہے اور اس نے اپنے کلام پاک کی شروعات اپنے شان رحمانی اور شان رحیمی سے کی ہے الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم اس لیے چور کے ہاتھ کاٹتے وقت اور پشاسن قتل کیے جاتے وقت رب کا نام لینا مکرو تحریمی مرغی کا خون ہو رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کیوں پڑھا جاتا ہے بکرے کا خون ہو رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کیوں پڑھا جاتا ہے مینا کی سرزمین کے اندر لاکھوں اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کیوں پڑھا جاتا ہے دنیا کے کتوں جنہیں اسلام کے بارے میں شبہ ہو جنہیں قرآن کے بارے میں شبہ ہو میرے اللہ نے اپنی شان بیان کی تو یہ نہیں کہا انل جبار انل قہار میں جبار ہوں میں قہار ہوں میں دوزخ کو بنانے والا ہوں میں تمہارا مواخذہ کرنے والا ہوں اس نے شان بیان کی الحمدللہ رب العالمین میں کافروں کو بھی پالنے والا عیسائیوں کو بھی پالنے والا میرے ماننے والوں کو بھی پالنے والا میرے منکروں کو بھی روزی دینے والا میری صورت کی کرنیں میرے حضور میں سجدہ کرنے والوں پر جیسے پڑتی ہے میرے حضور کو میرے حضور سے گردانی کرنے والوں پر بھی ایسے ہی پڑتی ہے میرے بادل کے بارش کے قطرے رحمت کے جیسے ایمان والوں پر پڑتے ہیں یہود و نصارہ پر بھی پڑتے ہیں اس لیے اپنی شان بیان کی اور رحمان وہ رحمان رحیم ہے نبی کے ننانوے نام ہیں جب نبی کو کہا گیا کہ آپ قبوض بنا کر بھیجے گئے یہ نہیں کہا کہا گیا کہ قاسم بنا کر بھیجے گئے یہ نہیں گیا کہا گیا ساقی بنا کر بھیجے گئے یہ نہیں کہا گیا حاشر بنا کر بھیجے گئے کہا ممار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے میرا رب رحمان و رحیم ہے میرے آقا کو شان رحیمی کے ساتھ مبوس کیا گیا میرے رب نے جبرائیل کے ذریعے سے میرے آقا کو جو دین دیا دنیا میں جو دھرم ہے دنیا میں جو مذاہب ہے یہودی یہودا آدمی کی طرف منسوخ ہوتا ہے نصارہ حضرت عیسیٰ کے ہماریوں کی طرف منسوخ ہوتا ہے عیسائی مذہب حضرت عیسیٰ کی طرف منسوخ ہوتا ہے ہندو مذہب ہندوستان کی سرزمین کی طرف جو ہے منسوخ ہوتا ہے بدھ مذہب بت کے ماننے والے گوتم بدھ کی طرف منسوب ہوتا ہے لیکن آپ دیکھو دونوں جہاں کے سردار دونوں جہاں کے آقا اللہ کے حبیب اللہ کا چاہتا اس دین کو آقا کے نام سے منسوخ کر سکتا تھا لیکن اللہ نے کہا یہ دین محمدی نہیں یہ دین احمدی نہیں اللہ نے کہا ان دین ان اللہ اسلام اللہ کے یہاں اگر کوئی دین ہے تو سلامتی کا مطلب ہے اللہ رحمان و رہی آقا وما ہمار صلاح کا اللہ رحمت اللہ رکھے اور اللہ نے آقا کو جو دین دیا وہ اسلام سلامتی والا دیا اور مسلمان کی نشانی سمجھ رہے بات اللہ رحمان و رہی نبی کی شان صلی صلاح کا اللہ رحمت اللہ عالمی جو دین دیا احمدی حاشری خاصمی مکی مدنی دین نہیں ان ان اللہ اسلام اللہ نے نام لیا اسلام سلامتی کا دھرم ہے شانتی کا پیغام ہے اسلام نام ہے اور اس کے ماننے والے کے بارے میں یہ نہیں کہا جس کی داڑھی لمبی ہو وہ مسلمان جس کی پگڑی بڑی ہو وہ مسلمان جو حج کو جاتا ہو ہے وہ مسلمان صفا کی صحیح کرتا ہے وہ مسلمان جو نبی کے روزے کی جالی کو سینے سے لگاتا ہے وہ مسلمان جو ریاض الجنہ میں ہوتا ہے وہ مسلمان میرا رب کہہ سکتا تھا میرے آقا فرما سکتے تھے اے کمینو کتو آؤ میرے آقا کی روایتوں کو کھنگالو میرے آقا نے اسلام کی تعریف کی داڑھی سے نہیں تصویر کے دانوں سے نہیں رکھاتوں کی لمبائی سے نہیں سب اور خیرات کے پیمانوں سے نہیں حج و عمرہ کی تعداد سے نہیں حضرت کے بوسے سے نہیں ریاض الجنگ کے احتکاب سے نہیں رمضان کے روزے کے شہری اور احتکاب کی مقدار سے نہیں قربان آقا تم پر میری میری مائیں آل اولاد قیامت تک آنے والی نسلیں میرے آقا آپ کا احسان زمین و آسمان والی مخلوق مل کر بھی آپ کا ذرا برابر احسان نہیں چکا سکتے نہ چکا پائیں گے کیا تعریف کی الم المسلم من سلم المسلمون مل نسانی ہی وہ کہ مسلمان کی تاریخ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اپنی ذات سے کسی دوسروں کو کرے اپنی روایت شان رحمان و رحیم آقا کی شان مما اللہ کا اللہ رحمت اللہ عالمین دین جو دیا گیا دین اسلام اور اسلام کی نشانی دی گئی المسلم مل لسانی ہی ویدی تو تو بلڈنگوں پر ملکوں پر حملے کی بات کرتا ہے جب یہ علماء کرم امریکہ اور دہشت گردی یہ عنوان رکھیں گے آئندہ سے نہ رکھو میرے بھائی اسلام کا دہشت گردی سے کیا لینا دینا مدارس کا دہشت گردی سے کیا لینا دینا مسلمانوں کا دہشت گردی سے کیا لینا دینا آگے عنوان رکھو بش اور دہشت گردی ٹونی بلیر اور دہشت گردی امریکہ اور اس کی دہشت گردی ہم بتائیں گے عراق میں حرام سادے نے کیا کام کیا فلسطین میں اس نے کیا کام کیا کشمیر میں یہ کیا کام کیا بوسینیا کے اندر یہ کیا کام کیا الجزائر کے اندر کیا کام کیا اور ہمارے پچپن سے زیادہ ممالک ہے ایک حرام سادہ ملک بھکاری انشاءاللہ تباہ ہوگا ہو کر رہے گا اس لیے نہیں کہ کوئی ڈائلگ ہے اس لیے کہ رب کے قرآن نے کہا وہ کل جال حق وہ رہا باطل تو باطل ہے بٹ کر رہے گا میرے رب کے کلام نے کہا ان باطلا کھانا نہ کا باطل تو مٹنے کے لیے آتا ہے نمک پانی میں رہے کھلے نہ نہیں اور برف ہوا میں رہے پگلے نہیں یہ نہیں ہو سکتا تو جیسے برف ہوا میں کھائے قائم نہیں رہ سکتا نمک میں قائم نہیں رہ سکتا امریکہ تیری آل اولاد تیرا ناپاک نقبے سے پیدا شدہ اسرائیل تیرے یہودی کتے پلے تیرے نسارا بچے میرے رب کی ست و جلالت کی قسم سیرا کر کہتا ہوں کھانا خانہ کا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے میرے رب کی قسم شاید کھلنے میں دیر لگے گی اور برف کے ہوا کے پگھلنے میں دیر لگے گی تیرے پٹنے میں دیر نہیں ہوگی اس لیے کہ میرے آخا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وقت وہ آئے گا کہ مسلمان جا رہا ہوگا اور یہودی پڑا کسی پتھر کے نیچے بنا لیا ہوا ہوگا اور وہ یہ سوچے گا کہ یہاں کوئی یہودی نہیں آگے بڑھ رہا ہوگا تو پتھر آواز دے گا مسلمان آخا کا امتی ہو کر قرآن کا پڑھنے والا ہو کر دیکھ یہودی بنا لیا ہوا ہے پتھر یا امریکہ اشارہ دے گا تیری موت کو بتائے گا بربادی کو بتائے گا تو حدیث کہتی ہے مخبر صادق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان کمزور اس پتھر ہی سے اس یہودی کے سر کو کچل کر گا زیادہ دنوں تک تیری دھاندلی نہیں چلے گی تیری دیوانگی اور تیرا بڑبڑا پن تیرا مجرونانا پن زیادہ دنوں تک نہیں چلے گا اس لیے کہ ابو جہل بھی کچھ دنوں چلا رہا تھا ابو لہب بھی کچھ دنوں چلا رہا تھا ادبا شیبا کچھ دنوں چلا رہا تھا تو بھی کچھ دن چلا لے گا سوال ان کا آیا سوال تیرا بھی آئے گا ہمیں ضرورت نہیں اپنی صفائی پیش کرنے ہم حلالی ہیں تو ہے حرام کا کھیلا تجھے ضرورت ہے اپنے نصب کو ثابت کرنے کی اپنے باپ کو بتانے کی امریکہ میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں امریکہ ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والے بچے اسے پوچھا جائے تیری ماں کون بتا دیں گے اسے پوچھا جائے تیرا باپ کون یتیم ہوگا باپ کا سایہ سب سے اٹھ کا ہوگا وہ باپ کا نام بتائے گا وہ بھائیوں کا نام بتائے گا وہ بہنوں کا نام بتائے گا امریکہ مجھے معلوم ہے کہ تیرے کالجوں میں تیری یونیورسٹیوں کے اندر جب اسٹوڈینٹ ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں طلبا داخلے کے لیے آتے ہیں پرنسپال جب پوچھتا ہے تیرے بھائی تو بتا دیتا ہے تیرے بہن تو بتا دیتا ہے تیری ماں اسٹوڈینٹ بتا دیتا ہے اور جب پرنسپال پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہارا باپ کون ہے مجھے معلوم ہے تمہارے کالجوں میں آنے والے اسٹوڈنٹ شرم کے مارے ڈوب مر جاتے ہیں اور انہوں اور وہ زبان دل سے کہتے ہیں ایک باپ ہو تو بتائے کتنے کتوں کا نام ہم لیں تمہارے کالجوں کے اندر تمہاری یونیورسٹیوں کے اندر وہ جو فارم بھرا جاتا ہے اس کے اندر باپ کے نام کا کھانا نہیں بربادی آ چکی ہے تباہی آ چکی ہے ضرورت نہیں اپنی صفائی پیش کرنے کی جس مذہب کی یہ تعلیم ہو کہ احتساب کے وقت رب کا نام لینا مکرو ہے تحریمی ہاتھ کاٹتے وقت رب کا نام لینا مکرو ہے تحریمی سورہ توبہ میرے رب کا قرآن اٹھا کر پڑھ لے کتے کلام پاک کی ایک سو چودہ سورتیں بکرا سے پہلے بسم اللہ کوثر سے پہلے بسم اللہ نمل سے پہلے بسم اللہ اور آل عمران سے پہلے بسم اللہ نساء سے پہلے بسم اللہ نبا سے پہلے بسم اللہ نازیات سے پہلے بسم اللہ کتے دن کے اجالے میں میرے رب کے قرآن پر ڈاکہ ڈالتا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر ڈاکہ ڈالتا ہے ایک سو تیرہ سورتوں پر تجھے بسم اللہ ملے گا کلام پاک کے دسویں پارے میں سورج توبہ کے شروع میں تجھے بسم اللہ نہیں ملے گا اے حرامی بلے اگر تجھے باجے معلوم نہیں ہے یہ سوکھی روٹی کھانے والے یہ وہ دال جس کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے کہ اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے یا غسل بھی ہو سکتا ہے وہ مدارس جن پر پہرا تو دور کی بات جن کا کوئی کھیت ہی نہیں ہوتا جن کا کوئی دروازہ ہی نہیں ہوتا اس مدرسے کے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر پھول وہ بچہ کہے گا میرے استاد نے کہا استاد کہے گا میرے استاد نے کہا استاد کا استاد کہے گا میرے مفسر نے کہا وہ کہے گا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھیں گے وہ کہیں گے آخا نے فرمایا ہم آخا سے پوچھیں گے آخا فرمائیں گے جبرائیل نے کہا ہم جبرائیل سے پوچھیں گے جبرائیل کہیں گے رب نے کہا ہم رب سے پوچھیں گے تو رب کہے گا لوگوں کیا تم نے سورہ توبہ نہیں پڑھا سورہ توبہ کے اندر جہاد کا تذکرہ ہے سورہ توبہ کے اندر کتاب کا تذکرہ ہے لوگوں جہاں کتاب ہو قتل عام ہو وہاں میرے رحمان اور رحیمی کا ذکر اندر بسم اللہ کا نہ ہونا یہ خود دلیل ہے میرے رب کو اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہے قرآن کی تعلیم کیا ہے حالانکہ یہ کوئی بری چیز نہیں ڈاکٹر اگر بائی پاس سرجری کرتا ہے ڈاکٹر برین ٹیومر کا آپریشن کرتا ہے تو ڈاکٹر کو اوارڈ دیا جاتا ہے جہاد ایک آپریشن ہے جہاد ایک علاج ہے جہاد ایک پھوڑے پر ایک زخم پر مرہم پٹی کرنے کا نام ہے قربان جائے میرے رب تیری شان رحمانی اور شان رحیمی پر کہ تو نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا کہ ایسے موقع پر بھی تیرا نام لیا جائے تو مرغی کاٹتے وقت اور گائے کو لڑکاتے وقت بسم اللہ ہی اللہ اکبر اللہ کا نام خون کے وقت کیوں لیا جا رہا ہے علماء نے لکھا ہے میرے رب کی شان رحیمی میرے رب کی شان کریمی سور کا موت پینے والوں کتا کا پاخانہ چاٹنے والوں جن کو اپنی باپ کا حساب کتاب پتا نہیں جن کی بیٹیاں اپنی ماں سے پوچھتی ہے میرے رب کے قسم یہ نہ سمجھو یہ شولہ بیانی حقیقت بیانی امریکہ کی کتیاں امریکہ کی لڑکیاں اپنے ماں سے پوچھتی ہیں کہ میرے ساتھ بوائے فرینڈ ہیں سات کتے ہیں جو میرے ساتھ ہم مستری کرتے ہیں میری ماں سریخا بتا کہ ان سات کتوں کے نسخے سے میرے حمل کو کیسے محفوظ کیا جائے حمل نہ رکے حمل نہ ٹکے یہ تیری تہذیب ہے یہ تیرا تمدن ہے اور میرے آقا کی تہذیب یہ ہے آقا نے فرمایا عورت کے مرنے کے بعد عورت کے مرنے کے بعد اگر غسل دیتی ہے سر بال نکل جاتا ہے یا ناخن ٹوٹ جاتا ہے میرے آقا مولا نے فرمایا کہ اس ناخن اور بال کا پردہ کیا جائے گا اس کو دفن بھی کرنا ہو باپ شوہر بھائی جو زندگی میں محرم تھا وہ لے جا کر دفن کرے گا امریکہ کی کتیاں دن کے اجالے میں اپنی ماں سے سات بوائے فرینڈ جو اس کے ساتھ سنا کرتے ہیں حمل کے بیٹھانے کی بات پوچھتی ہے کہاں میرے رحمت العالمین موت کے بعد عورت کے جسم سے نکلنے والے سر کے بال اور ٹوٹے ہوئے ناخن کے پردے کا حکم دے دماغ خراب ہے تیرا کے وقت قتال کے وقت نام لینا حرام مکرو تحریم ہے مرغی کے کاٹنے کے وقت بکرے کے کاٹنے کے وقت نام لیا جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ ابھی اگر سانس تیری چل رہی ہے ابھی اگر تیری دل کی دھڑکن باقی ہے ابھی تیرے جسم کے اندر بچی کچی روح باقی ہے مان لے عزت اسی میں ہے سلامتی اسی میں ہے کہ تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ ہم تجھے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں ہم تجھے کپڑا دینے کے لیے تیار ہیں ہمارے مدرسوں کی کوئی مستقل آمدنی نہیں کانوینٹوں کے اندر داخلوں کے لیے ایڈمیشن ڈونیشن دینا پڑتا ہے سو روپے کا جوتا نو سو روپے کے اندر فروخت ہوتا ہے دس روپے کی نوٹ بک نبے روپے کے اندر فروخت ہوتی ہے ڈیڑھ سو روپے کا یونیفارم پونے دو ہزار کے اندر فروخت ہوتا ہے کروڑوں کی بلڈنگ کے مالک مدرسے کی کوئی آمدنی نہیں امریکہ کچھ جیسے ہزاروں پیڑوں کو لا کر رکھ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم ایک وقت بھی بغیر روٹی کے ہم تجھے ہاتھ نہیں مڑا ایک وقت تجھے بھوکا نہیں رکھیں گے ہم سردیوں میں کمبل دیں گے ہم سردیوں میں غسل کے لیے گرم پانی دیں گے تو بیمار ہوگا دوا دیں گے مان لے مان لے میڈیا آئی ہو یا آپ کے برادران وطن سے تعلقات ہوں اس سے شانتی والا دھرم علاؤدین کا چراغ لے کر دن کے اجالے میں ڈھونڈو گے میرے رب کی قسم نہیں ملے گا مرغی کے کاٹنے کے وقت جانوروں کے کاٹنے کے وقت اللہ تیری شان رحیمی شان کریمی تجھے مخلوق سے کتنا پیار ہے مخلوق سے پیار کرنا رحمت کا معاملہ کرنا کرم ثقافت کا معاملہ کرنا تیری کیا تعلیم ہے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جانور کے سامنے جب چھری کو تیز کیا جاتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ تیز نہ کرے چھری کے تیز کرنے سے جانور کے دل کو تکلیف ہو مذہب اسلام کی تعلیم ہے ولو لو پر پتا چل گیا کہ پانی حلق میں ڈالا اور اس کا نرکرا پکڑا نڈا پکڑا اور چھری سب تو پتا لگے مرغا بے وقوف تو نہیں ہے گائے بے وقوف تو نہیں ہے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے رب کا نام جب وہ جانور سنتا ہے اللہ کا نام وہ گائے سنتی ہے وہ بیل سنتا ہے وہ مرغا سنتا ہے وہ مرغی سنتی ہے تو جیسے دنیا میں آپریشن کرتے وقت فلورو فارما سنایا سنگھایا جاتا ہے سن کر دیا جاتا ہے بے ہوش کر دیا جاتا ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم کہیں مرغے کے ذمہ کرتے وقت تکلیف نہ ہو اللہ کا نام لے کر اسے اللہ کی محبت میں مدہوش کر کر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جاتا ہے یہ اسلام کی تعلیم ہے جو مرغے کے ساتھ رحمت کا معاملہ ساتھ رحم و کرم کا معاملہ ایک چڑیا کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ وہ انسان انسان کی انسانیت کے قتل کی اجازت دے گا وہ دہشت گردی کون سے کس میں پلی کی بات کر رہا ہے کون سی حالت کی بات کر رہا ہے مجرور ہو گیا ہم علاج کریں گے پاگل کتے نے کاٹ لیا ہم اس کا علاج کریں گے ریما ہونے والے جانور کی جسم ہم میری آیت مرے ہوئے مردے کو تیز لے جانے کی ممالیت کہیں تیز لے جانے میں مردے کی دھکم پیل میں تکلیف نہ ہو جائے مرے ہوئے انسان کو عمدہ کپڑا دینے کی ہدایت خوشبو دینے کی ہدایت وہ کتے پاگل کتے نے تجھے کاٹ لیا ایسے دھرم ایسے مذہب کو کہ مرنے کے بعد اکرام کی تعلیم دیتا ہو چڑیا کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ مجھے معلوم ہے کہ تو یہ جانتا ہے مجھے معلوم ہے تو اس امن کو جانتا ہے اس شانتی کو جانتا ہے لیکن تو اس لیے دہشت گردی کا الزام لگا رہا ہے کہ اپنی دہشت گردی پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنی چوری پر پردہ ڈالنے کے لیے فلسطین کے اندر بلکنے والے سسکنے والی مائیں اور وہ تین ماہ کا بچہ جو تیرا حرام کا پڑا اسرائیل نے راکٹ کی بمباری کر کر اس تین ماہ کے بچے کو شہید کر دیا مجھے معلوم ہے تم نے گوسینیا کے کھڈوں کو ہماری ماں اور بہنوں کی تیرے سترہ سترہ رام زادوں نے آبرو لوٹ کر زندہ قتل کر کر ان کو دفن کر دیا ایک ایک کنواں گواہی دے رہا ہے ایک ایک کھڈا گواہی دے رہا ہے میرٹھ ملیانہ مراد آباد بلگام بامبئی گجرات کیرلا منگلور ہندوستان کی سرزمین کا ایک ایک حصہ ایک ایک مسجد ایک ایک بالی زمین میرے رب کی قسم اگر اس کو کہنے کی طاقت ہوگی اگر اس کو بولنے کی طاقت ہوگی دیکھ وقت ہے توبہ کر لے جب بیان کرنے پر آئیں گے پوسٹ مارٹم کرنے پر آئیں گے تیری فائیں لنگی ہو جائے گی تیری پیٹیوں کی آبروں کا سودا ہو جائے گا ہم نے وقت کے فراؤن سے نہیں ڈرا ہم نے رشیا کو ٹکڑے کر دیے ہم نے کئی طرف کچرا کو ہرا دیا شکست دے دی گے ہم آگ کر لیں گے ہم نے انگریزوں کے ساتھ اس ملک سے کھٹے کر کر دیے اس ملک کے اندر نکالا دیا جس انگریز کی حکومت کا سورج کہیں خوب نہیں ہوا کرتا تھا تیری بات ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور کان کھول کر ایک بات سن لو دنیا والوں کو بتا دو آج مسلمان یہ جو جلسے کرتے ہیں مخالف دہشت گردی کانفرنس دستار بندی اور دہشت گردی کی مسجد آئے گا ایک بچہ امت کا حافظ ہوگا حافظ قرآن اور دہشت یہ سب قبیلے پن کی بزدلانہ پن کی نشانی ہے سمجھ گئے ضرورت نہیں ہے جو حرام کا پلڈا ہوگا وہ اپنی صفائی دے گا ہمیں ڈر نہیں ہے عید ملن کون کرتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں کبھی وہ گنیش ملن تہوار میں ہمیں بلاتے ہیں سمجھ گئے کبھی سمیلن جب وہ کرتے ہیں کسی مسلمان کو بلاتے ہولی کے موقع پر تم جا کر مٹھائیاں ان کو دیتے ہو دیوالی کے اندر مسلمان کے بچے پٹاخے پھوڑتے ہیں ارے مسافہ دو ہاتھ کے ملنے کو کہا جاتا ہے معانقہ دو سینے کے ملنے کو کہا جاتا ہے میرے آقا کی تعلیم یہ ہے کہ رب کہتا ہے ایک قدم آؤ ہم دس قدم آئیں گے اب تک تو ساٹھ سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو مسلمان ہی جاتے رہے ہمیں ضرورت نہیں ہے جانے کی ہم بھکاری نہیں اس سرزمین کے اندر ہماری حیثیت بھیک مگے کی نہیں ہزاروں دلی سے لے کر میرٹ تک کا درخت گواہ ہے ہمارے علماء نے جامع شہادت کو اس ہندوستان کے حاصل کرنے کے لیے جامع شہادت کو نوش کیا مالٹا کی جیل گواہ ہے شیخ الاسلام اور شیخ الہند نے کیسی زندگیاں بتائی انڈو نکوبار کا کالا پانی گواہ ہے جلیانہ والا باغ گواہ ہے گواہ ہے ہم بھکاری زندگی نہیں گزارتے ہم جا چکے ہیں امریکہ جاگ چکے ہیں فرقہ پرست تنظیموں اب ہم آگے بڑھنے والے نہیں اگر امن چاہیے ایک قدم آگے بڑھو سلامتی چاہیے ایک قدم آگے بڑھو مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہبار ابن اسبت جو حضرت زینب کا قاتل تھا آقا کی صاحبزادی حالت حمل میں ہجرت کے وقت تیر چلائے مدینہ المنورہ کی سرحد پر اپنی صاحب دادی کا استقبال کرنے کے لیے بیچے صاحب دادی آئی آقا اپنی بیٹی کو ہاتھ میں لے لیا اپنے گھر پہنچتے پہنچتے بیٹی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی یہ ابن حمار فتح مکہ کے موقع پر آقا کے دربار میں آیا وہ دنیا کا کون سا باپ ہے وہ دنیا کا کون سا نانا ہے وہ دنیا کا کون سا دادا ہے مجھے بتاؤ اللہ کے لیے بتاؤ ایک پاپ کے نقطے سے پیدا ہوئے تو بتاؤ جس نے اپنی ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اپنے کی بیٹی کے خون سے رنگا ہو جس نے اپنے بیٹی کو حالت حمل میں اللہ کے راستے کے اندر شہید ہوتے ہوئے بیمار ابن اسبت کے کمان سے تیر نکلتے ہوئے دیکھا ہو اور ایسا رحمت اللہ فتح موقع مکہ کے موقع پر کہا ہبار ابن اسبت میرے بیٹی کے قتل کے خون کو میں نے معاف کر دیا آج اسلام میں تو داخل ہو جا اسلام نے ہبار ابن اسبت کو معاف کیا اسلام نے راستے کے اندر کاٹے ڈالنے والوں کو معاف کیا اسلام نے اون کی اوڑی ڈالنے والے کو معاف کیا اسلام نے مکے کی سرزمین سے نکالنے والوں کو معاف کیا اسلام نے ابو سفیان کو پنا دی نہ صرف پنا دی بلکہ کعبے کا مقام ابو سفیان کے گھر کو دیا فرمایا من دخل حرما وہ عامن جو حرم پاک میں داخل ہوگا وہ امن میں داخل ہوگا وہ امن دخلا دارا بھی سفیان بہ عامن جو دشمن کل تک کٹر اسلام اور مسلمانوں کا دشمن تھا جن کی صاحبزادی دادی حضرت خود اپنے باپ کو اتنا گندا سمجھتی تھی کہ بسترے پر آخا کے بٹھانے گوارا نہیں کرتی تھی ایسے ابو سفیان کے بارے میں میرے آخا رحمت اللہ عالمی نے فرمایا کعبے میں داخل ہو تو امن والے اور دشمن اسلام مسلمانوں کے دشمن ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو تو امن والے آجا ہم تجھے امن دیں گے آجا ہم تیری پیاس بجائیں گے آجا تیری عورتوں کے سر پر اس آبرو کا دوپٹہ رکھیں گے آجا سینا کو ختم کریں گے رشوت کو ختم کریں گے امن اور سلامتی کو ہم عام کریں گے سمل ہے سمل جا ورنہ لکھ لے لکھ کر رکھ لے اس امت کا ایک ایک بیٹا محمد بن قاسم کی اولاد ہے اس امت کا ایک ایک نوجوان ٹیپو کی اولاد ہے اس امت کا ایک ایک پر رکھ لے حضرت عمر کی ضروریت ہے حضرت خالد ابن ولید کی تلوار کی چھاؤنی ہے لکھ کر رکھ لے اس امت کی ایک ایک ماں اس امت کی ایک ایک بیٹی حضرت سمیہ حضرت سنیرا کی نسل سے پیدا ہوئی ہے ہمارا سینہ ہے اسلام کے ماننے کا نام دہشت گردی قرآن کے پڑھنے کا نام دہشت گردی مدارس کو آباد کرنے کا نام دہشت گردی نماز پڑھنے کا نام دہشت گردی سن لو دنیا کے کتوں کے اجالے میں سن لو انٹیلیجنس پولیس کا محکمہ اور ڈیفینس ملٹری سن لو اسلام کے ماننے کا نام قرآن کے پڑھنے کا نام دہشت گردی ہے سب سے پہلے میں دنیا کا پہلا دہشت گرد ہو ایک دوسرے سے پیدا ہوئے ہو گولی چلاؤ ہم بھی دیکھیں گے اللہ کے نام پر گولی چلتی ہے یا گولی الٹا واپس تمہارے اندر جاتی ہے ڈرنے والی قوم نہیں ہے ہم نے موت کو رقص کرتا ہوا ہمارے سور کے سامنے دیکھا آقا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب ہجرت فرما رہے تھے ہمیں موت سے ڈرنا نہیں سکھایا گیا ہمیں موت سے بھاگنا نہیں سکھایا گیا دنیا کے کتوں جس طریقے سے لیلا تمہیں محبوب ہے جس طریقے سے شراب تمہاری پسندیدہ چیز ہے میرے رب کی و جلالت کی قسم اللہ کے نام پر مرنا نبی کی حرمت تمہاری سے زیادہ اور تمہارے شراب سے زیادہ ہمیں پسندیدہ سو مرتبہ جان دیں گے ایک ایک رگ میں ایک ایک خون کے قطرے میں جان ہوگی ہمیں افسوس ہے کہ اللہ نے ہمارے جسم میں ایک جان دی ہے آنکھ میں ایک جان دیتا اللہ ہاتھوں میں ایک جان دیتا پیروں میں ایک جان دیتا پیٹ میں ایک جان دیتا پیٹ میں ایک جان دیتا ناک اور کان میں ایک جان دیتا ہم سادت سمجھتے ہیں اللہ کے راستے میں ایک ایک جان دینے کو اس لیے کہ ہم جب پیدا ہوئے تو ہم نے سودا کر لیا ان اللہ من جن ہم نے جنت کے حرو سے نکاح کر لیا ہے اب دنیا کی عورتوں کی تمنا باقی نہیں ہے ہم نے جنت کے مکانات کو محلات کو دیکھ لیا ہے اب دنیا کے لال قلعے کی تاج محل کی اب حوث نہیں ہے ہم نے اپنا جان اور مال کا سودا کر کر ہم نے جنت کو لے لیا ہے تم مرو کل موتو بغیر کم اپنے موت میں ڈوب کر مرو اپنا پاخانہ کھا کر مرو تمہیں وہ دنیا جو اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں وہ دنیا جو بنا ہونے والی ہے تم پوجا کرو دنیا تمہیں سلامت ہم تو آخرت کے ماننے والے ہیں ہم فرشتوں کے ماننے والے ہیں ہمارا ٹھکانا جنت ہے ہمارا پانی کوثر ہے ہمارا سایہ ہر شیلا ہی کا سایہ ہے ہم چلنے والی قوم نہیں ہے مسلمانوں یہ جو ذرا چھوٹا موٹا جو دھرم باقی ہے میں ہاتھ جوڑ کر دیتا ہوں آج کی رات رب کا واسطہ دے کر آخا کی عظمت کا آخا کی محمد کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں کہ مان لو مان لو یہ چھوٹا موٹا جو بھرم ہم نے رکھ رکھا ہے جو آج امریکہ کو خوف ہے آج برطانیہ کو اسلام اور مسلمانوں سے جو ڈر ہے اللہ کے لیے اس راز کو سارا نہ کرو یہ راز راز رہنے دو ان کو ڈرنے دو ان کو مرنے دو جس دن پتا چلے گا جس دن پتا چلے گا کہ یہ امت محمدیہ بدن کی قربانیوں کو بھلا چکی ہے اور قربانیوں کو بھلا چکی ہے یہ امت محمدیہ آقا کے دندان کی شہادت کو بھلا چکی ہے یہ امت محمدیہ کربلا واقعے کو بھلا چکی ہے جس دن پتا چلے گا یہ امت محمدیہ شیب ابی طالب کے بھوک کو اور فقر فاقے کو بھلا چکی ہے جس دن پتا چلے گا یہ امت محمدیہ اما عیشا کے گھر میں تین تین مہینے چولہا نہ جلنے کے واقعے کو بلا چکی ہے یہ امت آج دنیا کی کتنی ہو چکی ہے یہ امت آج یہود و سارا کے چہرے بناتی ہے یہ امت کو اغیار کے طریقے پسند ہیں اس امت کو انگریزوں کے طور طریقے پسند ہیں اللہ کی قسم جس دن یہ بھانڈا پھوٹ جائے گا لکھ کر رکھ لو لکھ کر رکھ لو تمہارے گھر میں ایک ایک یہودی کتا داخل ہو کر تمہاری ماں اور بہنوں کے آبروں کو لوٹے گا یہ جو دھرم ہے آقا کے امتی ہیں اسلام کے ماننے والے ہیں ہم کی طرح کو شکست دینے والے بدر و حنین کے اندر کافروں کے چھکے چھڑانے والے یہ جو اوپر اوپر والا بھرم ہے اس کو باقی رکھ لو جس دن رات کھل جائے گا کہ تم یہود و نسارا کے نسرن وہ اتارن اترن کپڑے پہنتے ہو ان کی پینٹ پینٹ کے عاشق ہو اور تمہاری مائیں اور بہنیں ان کی نکالی ہوئی رنڈیوں کی اداؤں پر عاشق ہیں اور رنڈیوں کے نکالے ہوئے لباس کو معذت سمجھتی ہیں پردہ پسند نہیں کرتے داڑھی پسند نہیں کرتے جس دن یہ رات جائے گا میرے سب کی قسم دعا کرو اللہ وہ دن سے پہلے ہمیں عزت کی موت دے دے اللہ ہمیں شہادت کی موت دے مولا نہیں دیکھ سکتے ہم نہیں دیکھ سکتے ہم بہت دیکھ چکے بہت دیکھ چکے وہ سیلیا میں عورتوں کے ساتھ کیا ہوا ابو غریب جیل کے اندر آقا کی امت کے ساتھ کیا ہوا اے اللہ نہیں دیکھ نہیں دیکھ آقا کے دل پر کاشت پیس خوشی ہوگی کہ اس امت کے لیے آپ نے پیٹ پر مت کے لیے اس آخا کو کہا گیا کا پہاڑ سونا بنا کر دیا جائے گا وہ آخا جس کے آنے سے پورا عالم منور ہو گیا اما عائشہ فرماتی ہے کہ صحابہ مثال مبارک کے بعد چہرے انور کو دیکھنے کے لیے آئے چہرہ نہیں دیکھ پاتے تھے تو ایک صحابی نے کہا اما عائشہ چراخ چلا دو اما عائشہ نے کہا چراخ تو ہے محمد کے گھر میں چراخ کو چلانے کے لیے سہل بہت ہو گیا بہت ہو گیا یہ امت بہت پٹ چکی یہ امت بہت رسوا ہو چکی آخا کے دل کو بہت تکلیف ہوگی اس امت کے حالات ہم جو فٹ رہے ہیں ہم بٹھانے کے لیے آئے کافروں کو شکست دینے کے لیے آئے واشنگٹن وائٹ ہاؤس پر کلیم طیبہ کا جھنڈا لہرانے کے لیے آئے کنتم خیر امت کا نقب لے کر آئے روٹی بانٹنے کے لیے آئے روٹی کی بھیک لینے کے لیے ریزرویشن پاس کرانے کے لیے نہیں آئے اللہ رسول کا بات تھا ایک مرتبہ آقا کا دعوت تھا ایک مرتبہ خوراک کو سینے سے لگا لے یہ جو ذلت آئی ہے یہ جو رسوائی آئی ہے آخا کے طریقے سے کی وجہ سے قرآن اور حدیث کے راستے سے ہٹنے کی وجہ سے اسلام کو بری نگاہ سے دیکھنے کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے تو ایک صحابی نے کہا کہ حضرت آپ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کے نمائندہ بن کر جا رہے ہیں آپ عزت کا لباس پہن لیں شان و شوکت کا لباس پہن لیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے غالباً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا اے تیرے علاوہ کوئی اور کہتا عمر کا کوڑا نکل جاتا میان سے تلوار نکل جاتی معاویہ محمد عزت آف غیر اللہ جب کبھی ہم نے عزت کو اسلام کا در چھوڑ کر کہیں اور ڈھونڈا اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے آج امریکہ سے بھیک مانگتے ہو آج برطانیہ سے بھیک مانگتے ہو طلاق دے دو ان یہود و نسارا کے لباس کو اس ونڈی پلے کے لباس کو آگ لگا دو اللہ کے نبی کو یہ لباس پسند نہیں اللہ کے نبی کو یہ چہرہ پسند نہیں مرنے کے بعد کوثر میں جامع کوثر لینے جاؤ گے میرے آقا جو دنیا میں سائز کے سرزمین کے اندر یہ کہا تھا کہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا میں دعا نہیں دوں گا وہ آقا کوثر پر تمہیں کے دے کر نکال دیں گے سو سو لکم لمن بدل آبادی دینی جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل کر کم وقت یہود و نصارہ کتوں کے طریقوں کے جیسا اپنا چہرہ بنا لیا اپنا لباس بنا لیا آخری موقع ہے مسلمانوں ذرہ بھرم جو اسلام کے نسبت سے اولیاء کی نسبت سے عبد القادر جیلانی کی نسبت سے خواجہ معین الدین کشتی کی نسبت سے قیصر و کسرا کے شکست کی نسبت سے بدر حدین کی نسبت سے جو تھوڑا بہت بھرم ابھی باقی ہے میرے رب عزت و جلالت کی قدم اس بھرم کو اس راز کو توڑ دینا دو جس دن ٹوٹے گا ہماری ماں کی آپ ٹوٹ جائے گی ہماری بہنوں کا قتل آپ ہوگا ہمارے نوجوانوں کو گالی اور جو ہے گاجر مولی کی طرح کاٹا جائے گا جو کٹ گیا وہ بہت ہے جو لٹ گیا وہ بہت ہے یہ امت کٹنے لٹنے کے لیے نہیں آئی یہ امت دینے کے لیے آئی آج قسم کھاؤ بہت تک داڑھی نہیں بڑھاؤ گے آج قسم کھاؤ بہت تک تقبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھو گے نماز نہیں چھوڑو گے علماء کے دامن کو پکڑے رہو یہ جو ٹی وی کے ذریعے سے ڈش اینٹینا کے ذریعے سے یہ نہیں ان کو اپنے گھروں سے نکال دو گے تھوڑا دھرم بھرم باقی رکھ لو ورنہ آنے والے دن برے ہیں رب کائنات سے دعا ہے رب ان برے دنوں کے آنے سے پہلے ہمیں عزت کے دن دکھا دے ہمیں ٹیپو سلطان کے دن دکھا دے ہمیں محمد بن قاسم کے دن دکھا دے ہمیں امداد اللہ مہاجر مکی کے دن دکھا دکھا دے ہمیں قیم نانوی کے عروج کے دن دکھا دے حضرت شیخ الہند کے کامیابی کے دن دکھا دے رب ہم کمزور ہیں ہم برداشت نہیں کر پائیں گے تیرے عذاب عذاب کو سہ نہیں پائیں گے ان پدف شاہی مل ہے ہم تو ایک سوئی کی چبن کو برداشت نہیں کرتے ایک دیا سار سلائی کے انگارے کو برداشت نہیں کرتے مولا بدخشہ عذاب ہم تیرے عذاب سے ڈرنے والے ہم تیرے عذاب کو برداشت نہیں کرتے کر سکتے لا الحمد اللہ تعالیٰ طاقت نامی جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے وہ عذاب نہ دے وہ تکلیف نہ دے مولا تیرے آقا کی نسبت سے رحم کرم کا معاملہ فرما امت کے ہر فرد کو محمد بن قاسم خالد ابن ولید بنا دے مولا یہود و نصارہ کو ہدایت دے اگر ہدایت مقدر نہ ہو کتوں سے بری موت دے تو نے اپنے کلام میں جو پیش ہوئی فرمائی پہ خود تین خود ہو للہ کہ ایک دن پورے عالم کے اندر اسلام اسلام کا پرچم لہرے گا مولا وہ دن ہماری زندگیوں کے اندر دکھا دے واشنگٹن کے اندر وائٹ ہاؤس کے اندر کلی طیبہ کا پرچم لہرے پارلیمنٹ میں امریکہ میں جو ہے کلیم طیبہ کا پرچم لہرائے اے اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو درگزر فرما اے اللہ بدر کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرما او کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ آنے والی جو صبح میں سورج کی پہلی کرن ہے وہ ہمارے لیے رحمت کا پیغام لے کر آئے امن کا پیغام لے کر آئے ہماری فتح اور کامیابی کا پیغام لے کر آئے اے اللہ اس جلسے کے کہنے سننے کو قبول فرما جو خطائیں ہیں درگزر فرما آمین بابستان الحمد للہ رب العالمین